بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا ایک اصول وہ ہے جس کو آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں نتیجہ خیز عمل یعنی ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن اس سلسلے میں مختلف حوالے قرآن جو موجود ہیں میں ایک حدیث سناتا ہوں اس کے الفاظ یہ ہیں من حسن اسلام مرے ترک مالا یعنی ہے یعنی بہتر اسلام وہ ہے جس میں آدمی لایانی کو چھوڑ دے لایانی کے لفظی ترجمہ ہے بے فائدہ یعنی آدمی کی پلاننگ جو ہے بے فائدہ نشانے پر نہ ہو بلکہ اس نشانے پر ہو جو فائدہ دینے والا ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں کی پلاننگ ہمیشہ ریزلٹ اورینٹڈ پلاننگ ہونی چاہیے اس میں دیکھیے ایک چیز بالکل حذف ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن بیس پلاننگ یعنی کسی کے خلاف آپ تحریک چلائیں اتارٹی کے خلاف کوئی حکومت توڑنے کے لیے اس قسم کی پلاننگ یعنی نیگیٹو پلاننگ یا اینٹی اتارٹی پلاننگ اس میں آتی نہیں کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ڈگریٹو پلاننگ کا کوئی فائدہ نہیں اتھارٹی کے خلاف پلاننگ کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ صرف وہ ہے جبکہ آپ حالات کو سمجھیں گہرائی کے ساتھ اور پازیٹو پلاننگ کریں پازیٹو پلاننگ مثلا فرض کیجیے کہ آپ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے فرض یہ کہ آپ کو یہ شکایت ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں کرپشن ہے تو اس کا جھنڈا اٹھائیں آپ کہ ایجوکیشن میں کے اداروں میں کرپشن بند کرو اس کا ڈر لگائیں آپ تو یہ کبھی کوئی مفید نتیجہ نکلنے والا نہیں اس کا کیونکہ دیکھیے جب بھی آپ نگیٹو ٹارگیٹ کو لے کر پلاننگ کریں گے تو فوراً کیا ہوگا ریئیکشن ہوگا ادھر سے جوابی کاروائی شروع ہوگی اور بجائے مقصد کے دو گروپ میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا اس کے برس آپ یہ کریں کہ آپ کے بس میں اگر ہے ایک اسکول تو ایک نہیں تو کئی اسکول تو کئی اسٹینڈرڈ کے اسکول کھولیں بہترین اسٹینڈرڈ نہ ہو وہاں آپ طلبا کو اچھی تعلیم دیں تو اس کے بعد وہ اسکول اپنے آپ ہی ابینڈنٹ اسکول بن جائیں گے جہاں اسٹینڈرڈ کی چیزیں جی ہوتی ہو وہ اسٹڈی نہیں کرے گا جیسے امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے وہاں کوئی ایسا جھنڈا نہیں اٹھاتا وہاں یہ کرتے ہیں کہ ہائی اسٹینڈرڈ کے اسکول کھولا انہوں نے تو کیا ہے ان کا اصول ہے کہ کمپیوٹر پیرش تو وہ اپنے آپ ہی ختم ہو ہے وہ جو آدمی اسٹینڈرڈ کو مینٹین نہ کرتا ہو تو آپ کو چاہے اسلامی دائرے میں کوئی کام کرنا ہے آپ کو یا سیکولر دائرے میں دونوں حالتوں میں نتیجہ خیز پلاننگ یہ ہے کہ وہ نگیٹو نہ ہو پازیٹو ہو یعنی منفی نہ ہو مثبت ہو مثلا دعوت کا کام ہے آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ دوسروں کے خلاف جھنڈا اٹھائیں مثلا قادانی کے خلاف یا کسی اور کے خلاف یہ بات بت کیجیے آپ کے نزدیک دعوت اللہ کا جو صحیح کام ہے اس کا شروع کر دیجیے اپنے آپ ہی لوگ آپ ساتھ ہو جائیں گے فلا غلط کام کر رہا ہے غلط مشن چلا رہا ہے اس سے شروع کرنے کا سوال جھگڑا بڑھے گا اور کچھ نہیں اس کی مثال یہی ہے کہ ہمارے علماء نے شروع زمانے میں کادینت کو غلط اس کی مخالفت کی فتوا دیا خوب دھوم سے اس کے خلاف ہو گئے اینٹی قادیانت کی مہم چلائی لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے مہم چلائی تھی اس وقت کے مقابلے میں آج کال ہے سو گنا زیادہ بڑھ گئی ہے سو گنا زیادہ بڑھ گئی تو فائدہ کیا ہوا مخالفانہ تاریخ سے فریق آسانی کو اور طاقت ملتی ہے تو آپ کو جو کام بھی کرنا ہے چاہے سکولر دائرے میں کرنا ہو یا مذہبی دائرے میں کرنا ہو ہر حال میں آپ نگیٹو ایکٹیویٹیز سے اپنے کو بچائیے اور پازیٹو پلاننگ کی بنیاد پر کام کیجیے تو وہ ہوگا ریزلٹ یعنی اور نتیجہ نکلے گا اس سے ایسا نہیں ہوگا صرف آپس ٹکراؤ مسلم ملکوں میں یہ بات بہت ہوتی ہے لوگ جھنڈا اٹھا لیتے ہیں فوراً کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی کو ڈی تھرون کرنے کے لیے کسی پارٹی کو حکومت سے ہٹانے کے لیے جھنڈا اٹھا لیتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہی سورس آف آل ول ہے یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے آپ قرآن میں ہے کہ وہ عارد علی الجاہرین اگر کسی کو آپ صحیح نہیں سمجھتے تو اعراض کر کے اپنا جو پازیٹو کام ہو شروع کر دیجیے تو وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا اور آپ کا کام اپنا بھی بڑھ جائے گا یاد رکھیے پلاننگ وہی ہے جو پازیٹو پلاننگ ہو نیگیٹو پلاننگ پلاننگ نہیں ہے وہ تقریب کاری ہے نیگیٹو پلاننگ سے ہمیشہ نتیجہ نکلتا ہے وہ تقریب ڈسٹریکشن اور پازیٹو پلاننگ سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے تعمیر یعنی کنسٹرکشن یہ بہت ہی ضروری بات ہے ہر اس آدمی کے لیے جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے کام کا آغاز کبھی بھی کسی دوسرے کو ہٹانے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے خلاف جھڈا اٹھانے کے لیے کبھی مت کیجیے ہمیشہ آپ کا جو اصل مقصد ہے اس کو لے کر اٹھیے جی، جس میں نفرت نہ ہو تشدد نہ ہو کسی کسی کے کے خلاف نعرہ لگانا نہ ہو تبھی کامیابی ہوگی تو قرآن حدیث میں یہ اصول موجود ہے اسی کے حدیث میں سنائی آپ کو کہ بن حسن اسلامی بڑے ترک ہو یاری بہتر اسلام یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ ٹارگیٹ کو اپنا ٹارگیٹ نہ بنائے بلکہ انجام کو دیکھ کر رزلٹ کو دیکھ کر اپنی پلاننگ کرے یہی طریقہ عقل کے مطابق ہے یہی طریقہ اسلام کے مطابق بھی ہے اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بچ جاتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ سے آپ کے اندر پازیٹو تھنکنگ آتی ہے اس طرح آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے چلتا رہتا ہے پازیٹو پلاننگ سے آپ کی پرسنالٹی کا پازیٹو ڈیولپمنٹ جاری رہتا ہے اس کے برس نگیٹو پلاننگ سے آپ کو پہلا انسار آپ کو خود ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت نہیں بنتی اور آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے آپ کی طاقت بے فائدہ ہو جاتی ہے تو خلاصہ یہ کہ کسی دوسرے کے خلاف جھڈا اٹھانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نتیجہ خیز کام کریں پازیٹیو نشانے کو لے کر کے کوشش کریں پازیٹو نشانہ یعنی تعبری نشانہ آپ دیکھیے یہ طریقہ جو ہے شیطان کا طریقہ شیطان نے خود تو کچھ نہیں کیا لیکن آدم کے خلاف جھڈا اٹھایا اس نے یعنی آدم کو برا بتانا آدم کو بھٹکانا آدم آدم کی نسل کو صحیح راستے سے غلط راستے پر ڈالنا یعنی یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ آدمی نگیٹو بنیاد پر اپنی پلاننگ کرے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پازیٹو پر ٹریننگ کریں یہ اسلام ہے اور اس میں دیکھیے نیگیٹو پلاننگ پر کبھی اللہ کی بد نہیں آئے گی اللہ کی بد ہمیشہ آتی ہے پازیٹو پلاننگ پر جیسے شیطان جو کر رہا ہے کام وہ خود ہی کر رہا ہے اس کو اللہ کی بد حاصل نہیں ہے اس کے برس نیک لوگ جو کام کرتے ہیں دعوت کا کام یا اسلحہ انسان کا کام اس پر اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہے جس اینگل سے بھی دیکھیے جس اینگل سے بھی آپ دیکھیے پازیٹو پلاننگ ہی صحیح پلاننگ ہے اورینٹڈ اور ریزلٹ اور پلاننگ ہے اس لیے اس سے نتیجہ سامنے آتا ہے لا آف نیچر یہی ہے اور لا نیچر کے خلاف چل کے کبھی آدمی کو اس دنیا میں کامیابی نہیں ملتی ہے